جو روح کی بیماری ان کے علاج میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے تحریر فرمائے ہیں اس کا عنوان ہے بد نگاہی اور عشق مجازی کا علاج اے خدا وندہ جہان حسن و عشق سخت فتنہ ہے مجازی حسن و عشق اے خدا وندہ اے خدا وندے جہان حسن و عشق سخت فتنا ہے مجازی حسن و عشق غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق عشق کیا ہے در حقیقت ہے فسق عشق با مردہ ہے تیرا ایک عذاب راستے کا ہے تیرے یہ سد باب عشق با مردہ ہے تیرا ایک عذاب راستے کا ہے تیرے یہ سد باب حکم ہے اس واسطے غز بسر تاہو زہر عشق سے دل بے خطر غز بصر نظروں کو جھکانے کا حکم ہے قرآن شریف کی آیت ہے کل المؤمنین یا غزو ابصارہم اے نبی سات السلام ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں حکم ہے اس واسطے غز بسر تاہو زہر عشق سے دل بے خطر بدنگاہی مت سمجھ چھوٹا گنا دل کو ایک دم میں یہ کرتی ہے تباہ بدنی گاہی مت سمجھ چھوٹا گنا دل کو ایک دم یہ دل کو ایک دم یہ دل کو ایک دم میں یہ کرتی ہے تباہ بدنگاہی مت سمجھ چھوٹا گنا دل کو ایک دم میں یہ کرتی ہے تباہ بدنگاہی تیر ہے ابلیس کا زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا بدنگاہی تیر ہے ابلیس کا زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا حدیث شریف میں آتا ہے نظر ابلیس کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے منترا کہا مخافتی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظروں کو جھکایا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے تو بد نگاہی تیر ہے ابلیس کا وہ بھی زہر میں بجھا ہوا اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں بد نگاہی تیر ہے ابلیس کا زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا ہو گئے کتنے ہلا کس راہ میں کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں چاہ مانے کنواں ہو گئے کتنے ہلا کس راہ میں کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں چند دن کا حسن ہے حسن مجاز چند روزہ ہے فقط یہ ساز باز چند دن کا چند دن کا حسن ہے حسن مجاز چند روزہ ہے فقط یہ ساز باز عاشق و معشوق کل روز شمار روسیا ہوں گے بپیش کردگار روسیا کالا منہ ہو جائے گا ان کا عاشق اور معشوق عاشق و معشوق کل روز شمار روسیا ہوں گے بپیش کردگار غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار عشق حق سے میں رہوں بس جام چاک عشق حق سے میں رہوں بس جام چاک درد دل سے لوں میں اس کا نام پاک درد دل سے لوں میں اس کا نام پاک اور مکتا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا عشق سے اپنے تو دل کو تور کر نور سے اختر کا دل معمور کر عشق سے اپنے تو دل کو تور کر عشق سے اپنے تو دل کو تور کر نور سے اختر کا دل معمور کر